اور اگر بے شک ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن ان کے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں اوکے okay, رکو نمبر فورٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ الیون سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹوینٹی ون تک جس میں انکار کرنے والوں کے بہانے وغیرہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے یعنی بہانہ سازیاں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے نا اگر فرشتے بھی ان پر اتار دیے جاتے یا مردے آ کر ان سے باتیں کرتے ان کو بتلا بھی دیتے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے یعنی مردے اٹھ کے قبروں سے اٹھ کے ان سے باتیں کرتے کہ یہ اسلامی صحیح مذہب ہے اور قرآن کی باتیں یا پھر نبیوں کی باتیں تو بھی یہ نہیں مانتے اتنا بڑا معجوزہ دیکھ کے بھی وہ جھٹ لاتے جب بھی اللہ کا کوئی رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا اور اس نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو کیا ہوا اکثر یہ ہوا کہ انسان شیطان اور جن شیطان اپنے جھوٹ کو ملما کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کے بناوٹی باتیں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے اب یہاں پر دیکھیں پہلے مینشن کیا گیا انسان شیطان یعنی کیا ہوتا تھا جب بھی رسول آئے تو ان کو انسان شیطانوں نے بھی ستایا اور جن شیطان نے بھی تو پہلے انسان شیطان کا ذکر ہے انسان شیطان پہلے جن سے پہلے مینشن ہے کیوں کیونکہ انسان اگر شیطان بن جائے تو ابلیز کی اولاد جو ہے شیطان جو ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے دیکھیے کبھی شیطان آتا ہے آپ آؤز بلّہ پڑھتے چلا جاتا ہے لیکن اس کا کیا کرے انسان جو ہوتا ہے وہ چھوڑتا ہی نہیں جب تک اس کو گمراہ نہ کرے تو یہ خطرناک ہوتے ہیں اور اس میں ایک بات ہے زخرف القول بناوٹی باتیں جس کا ظاہر اچھا ہو لیکن جو باطن ہیں وہ خراب ہو برا ہو اسے کہتے ہیں زخر القول سجاوٹی باتیں جسے کہہ لیں آپ کسی نے اس کی اچھی مثال دی ہوئی ہے کئی ایک مثال ہیں لیکن اب وقت نہیں کچھ لیتی ہوں کہ جیسے اوپر سے سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو لیکن نیچے گوبر ہو ہاں ایسا لگ رہا ہے ظاہر میں کہ کتنی اچھی چیز ہے لیکن نیچے کیا ہے گوبر تو ایسی باتیں اوپر سے کتنی سجاوٹی باتیں فلموں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے اصل میں وہ رہتے ہیں ویسے کیا جو بتاتے وہ رہتے نہیں ہیں پکے منافق ہوتے ہیں بتاتے کچھ ہے رہتا کچھ اور ہے صرف اوپر سے خوبصورت ہے مثلا ابھی یہ کچھ اور اگزامپل جیسے یہ جو مشرقین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ جسے اللہ مارے وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے یعنی مردہ جانور اس کو اللہ مار رہا ہے نا وہ لوگ مردہ کھاتے تھے نا یہ مشرقین جو ہیں مسلمان جب کہتے تھے نہیں مردہ حرام ہے تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ مارے تو وہ حرام اور جسے انسان مارے یعنی وہ جو ذبح کر رہے ہیں وہ حلال یعنی بات اگر کوئی سنے تو بھی ایسا لگتا ہے کتنی سجاوٹی بات لگتی ہے نا کہ صحیح صحیح بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہی ہے یہ اس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور جیسے فار ایگزامپل سودی کاروبار جو کرتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں یہ تجارت ہے یہ تو بزنس ہے تم جب کوئی چیز لے کے بیچتے ہو تو تھوڑا بہت اس پہ فائدہ اٹھاتے ہو نا جیسے سو روپے کی چیز ہے تو تم ایک سو بیس میں بیچیں گے نا تو ویسا ہی تو ہم کر رہے ہیں ایسی چکنی چپڑی باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ظاہر ہی ایسی لگتی ہے کہ اچھی صحیح بات کر رہے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلی بات ہے وہ بری بات ہے خراب بات کر رہے ہیں لوگ بہرحال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان الجھنے والوں کو بتا دیں کہ جب میرے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں میرے پاس قرآن اور حدیث ہے نا تو میں کسی اور کی بات کیوں سنوں تم کیا بول رہے ہو کوئی اور کچھ اور بول رہا ہے میں وہ نہیں سننے والا میں قرآن اور حدیث کو سنوں گا اسی کے مطابق میں کام کروں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا پھر آگے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ جس حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کا گوشت کھاؤ حرام جانور کا گوشت ہرگز نہ کھاؤ جو ذبح نہیں کیا گیا یا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام دیا گیا ہو ایسا گوشت نہیں کھاؤ اور کھلے اور چھپے گناہوں سے بچتے رہو ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی اب ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں جو بدن سے کیے جائیں جیسے آنکھوں سے کیے جائیں غلط اشارے ہاتھوں سے کیے جائیں کان سے کیے جائیں میوزک وغیرہ سن کے بدنی گناہ اور ایون یہ ہاتھ سے کیا مارتے ہیں کسی کو بنا وجہ مارنا اور زبان سے برا کہنا یا تو حرام جگہ جانا پب وغیرہ میں جانا تھیٹرس موویز وغیرہ دیکھنے تھیٹر میں جانا تو یہ ظاہری گناہ ہے بدن سے کیے گئے گناہ ہیں اور باطنی گناہ کون سے ہوتے ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں دل سے جیسے بغض ہے حسد کرنا شرک کرنا نفاق منافقت جو ہوتی ہے ہو کیا ہے دل کا گناہ ہے نا یعنی تم عملی گناہ کو بھی چھوڑ دو اور قلبی گناہ کو بھی چھوڑ دو دل کے گناہ کو بھی اور جو یہ کام کرے گے نا ظاہری گناہ بھی کر رہے باطنی گناہ بھی کر رہے ہیں تو وہ گناہ کی سزا ضرور پانے والے ہیں ان کو سزا ملے گی پھر آگے رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر 122 سے لے کے 129 تک جس میں اسلام کے لیے سینہ کھلنا ایک رحمت ہے یہ بات آئی ہوئی ہیں اور قیامت کے دن جن جو ہیں ان کا مکالمہ جو ہوگا اس کے بارے میں آیا ہے اندھیروں میں بھٹکنے والے جو کافر ہیں وہ راہ ہدایت پر چلنے والے مومنوں کی طرح کیوں کر ہو سکتے ہیں انہیں جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے وہ کافر ہے نا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے مومن کے کیونکہ وہ تو جہنم میں جانے والا ہے کافر اور مومن جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے تو یہ برابر نہیں ہو سکتے ہر دور میں بڑے بڑے بد کردار لوگوں نے حق کی مخالفت میں بہت کوششیں کی ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ تھے وہی مخالفت کر رہے تھے ابو جہل ابو لہب اور جو بڑے لوگ تھے ہیں تو ان لوگوں نے ہی مخالفت زیادہ کی غریب لوگوں نے بہت کم میں یعنی نے اکثر جو اسلام لائے وہ غریب ہی تھے اکثریت غریبوں کی تھی اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے جس کا اسلام کے لیے سینہ کھل گیا ہے اس کا مطلب اللہ نے اس کے اوپر مہربانی کی تو شکر بھی کریں کہ اللہ موقع دے رہے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کا کسی نے کوئی ایک کوشچن کیا تھا ایک عالم کو کہ کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ کھلا ہے کیا نہیں تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ وہ انسان دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اس کو آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے دنیا میں کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اتنا اس کو بھاری نہیں لگتا وہ زیادہ تر اپنا دھیان کہاں پر رکھتا ہے آخرت پر تو اس کا مطلب اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے دین کے لیے کھل گیا ہے بہرحال یہی سیدھی راہ ہے یہ جو راہ ہے وہ سیدھی راہ ہے یہاں پر کوئی بول سکتا ہے چلے اللہ مہربانی فرمائے گا تو اس کا ہی سینہ کھلے گا تو پھر ہماری کیا غلطی ہے اس میں اس لیے یاد رکھے ایک بات کہ انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی چوائس دی ہے نا انسان کو بھی دی جنوں کو بھی دی یہ دو ایسی مخلوق ہیں جس کے لیے چوائس ہیں باقی مخلوق کے لیے چوائس نہیں ہے فرشتوں کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے تو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ سوچ سکے سمجھ سکے اور اس کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے ابھی قرآن ہے نا حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں نا دماغ دیا ہے اور دلائل ہونے کے باوجود بھی گمراہی کا اگر وہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اس کو آنا ہی نہیں چاہیے اگر وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں ہدایت پہ آؤں گمراہ ہی رہوں تو پھر اس کو ہدایت کیوں دے گا بندہ مجبور نہیں ہے مجبور نہیں کرتا اللہ چوائس دی ہوئی ہے کہ اب تم سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے دو ہی راستے ہیں اسے دونوں راستے اللہ نے بتا دیے جو بندہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اسے یہ ہدایت دے گا تو جو نہیں آنا چاہتا اسے نہیں دے گا تو یہ یاد رکھے اور اسی پر چلنے والے سلامتی کے گھر میں پہنچیں گے جنت میں پہنچیں گے سلامتی کا گھر کہاں ہے جنت میں ہم اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں ہم سب کوئی بھی ہو میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی انسان لے ٹینشن فری کبھی نہیں ہو سکتا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو سلامتی کا گھر تو صرف آخرت میں ہے لیکن یہ دنیا کا گھر جو ہے اور دنیا کو جو چھوڑ کے جانا ہے اسی میں لوگ دن رات پڑے ہوئے اسی کے فکر میں اس کو ہی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے اس طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑھو کہ آخرت ہی تباہ کر لیں ہاں؟ اتنا بھی نہیں پڑھو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی پڑھو باقی کا ٹائم آخرت کی تیاری میں لگا دو یہ غنیمت جانو جو ہمارے پاس ٹائم مل رہا ہے وقت اور صحت بہت بڑی نعمت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے پھر آگے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطانوں سے کہے گا تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا تھا ابھی بھی دیکھے کتنے لوگ ہیں جو پراپر دین پہ چلتے ہیں بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں بدعت میں مبتلا ہیں فحاشی میں مبتلا ہیں بہت کم چنے ہوئے بندے اللہ کے جو ان چیزوں سے دور ہیں ایون دیندار بھی لوگ کبھی کبھی اس میں پڑ جاتے ہیں بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اللہ سے کہ اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے یعنی اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور آخر اس وقت کو پہنچے اب یہ جو ہمارا وقت ہے قیامت کا اس وقت کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تو اللہ فرمائے گا اللہ جواب دے گا آج تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بھی گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے ابھی سدھر جاؤ اب اپنی اصلاح کر لو تاکہ بعد میں حسرتیں کرنا نہ پڑے پچھتاوا نہ ہو رکو نمبر سکسٹین ہے آیات نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی تک جس میں قیامت کے دن جنوں اور انسانوں سے جو مکالمہ ہوگا کنورسیشن ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے اور مشرقی نے کے جو غلط اعمال ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے آخرت کے دن سیدھے راستے سے بھٹکنے والے جو گمراہ لوگ ہیں انسانوں اور جنات سے پوچھا جائے گا یہ جو گمراہ ہے انسان بھی اور جنات بھی کیونکہ کچھ جنات نیک ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں نیک سولے ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے تو جو بھی بھٹکے ہوئے تھے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول نہیں آئے تھے آئے تھے نا تمہارے پاس ہدایت کی کتاب لائے تھے نا اس دن یہ لوگ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جب سوال کیا جائے گا اپنے ہی خلاف بولیں گے یہاں بولنے رہے اور کہیں گے ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی میں ہم مگن تھے اب دیکھیے کہیں کہیں پہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے کہیں پہ آتا ہے کہ وہ سچ بولیں گے تو یہ کیوں ایسا اس لیے کہ قیامت کا دن ایک دن کا نہیں ہوگا پچاس ہزار سال کا تو اتنی بار ان کی باتیں بھی چینج ہوتی رہے گی کبھی سچ بتانا ہی پڑے گا کیونکہ ان کے ہاتھ پیر سب بولنے لگیں گے نا جب منہ سے جھوٹ بولنے لگیں گے تب تو یاد رکھے اسی لیے کہیں پہ ان کی سچائی کی بات آتی ہے کہ سچ بولیں گے کہیں جھوٹ بولیں گے تو یہ ایک دن کا نہیں بلکہ پچاس ہزار سال وہاں قیامت کے دن قیامت کے میدان میں رہنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک پچاس ہزار سال بھی نہیں ہوئے تو سوچے کتنے دن رہنا ہے تو اس کی تیاری کریں ابھی سے ہی تیاری کریں ایگزام جب رہتی ہے تو کتنے دن پہلے تیاری کرتے ہیں یعنی دنیا کی ایگزام جو دنیا کی اسٹڈی ہوتی ہے ڈگریاں لینے کی اس میں تو دن رات لگا دیتے ہیں کبھی کبھی نمازیں بھی غائب کر دیتے ہیں بہرحال یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ہمیں مشرقی نے قریش کو سمجھایا گیا کہ سنبھلنا چاہتے ہو تو اب ہی سنبھل جاؤ ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کر ہی رہے گی کوئی اس سے نہیں بچ سکے گا کوئی بھی ہو نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ ایک وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی پکڑ سے ویسے بھی کون بچ سکتا ہے پھر آگے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا دیوتاؤں کا ہے جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے انہوں نے خود ساختہ ایک بات نکالی تھی جو بھی ان کا انکم آتا تھا یا جو بھی کھیتی میں سے حصہ آتا تھا اس کے دو حصے کر دیتے تھے ایک تو اللہ کے نام سے نکالتے تھے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں رزق ملا ہے اور دوسرا حصہ وہ نکالتے تھے ان کے شریکوں کے لیے کہ یہ جو شریک ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے وہ لوگ دعا کرتے ہیں اس لیے ہمیں مل رہا ہے تو وہ دو حصے کرتے تھے اب ہوتا یہ تھا کہ جو معبودوں کے حصے میں شریکوں کے حصے میں کسی طرح کمی ہو جاتی کچھ کم پڑ جاتا یعنی فصل کم ہو جاتی کم پیداوار ہوتی یا پھر طوفان کی وجہ سے جو پیداوار تباہ ہو جاتی تھی تو اس میں کمی ہو جاتی تو کیسے وہ پوری کرتے جو اللہ کا حصہ وہ نکالے ہوئے تھے نا اس میں سے وہ کمی کو پورا کر دیتے اللہ کا جو حصہ نکالے اس میں سے بھڑ لگا دے اس میں معبودوں کے حصے میں نہیں تو مار پڑے گی نا اللہ کا جو حصہ ہوتا وہ کس کے لیے وہ لوگ دیتے ہیں فقیر یتیم جو بھی ہوتے ہیں اس میں تقسیم کرتے لیکن جو شریکوں کا جو انہوں نے حصہ نکالا ہوا تھا وہ کس کو دیتے مندروں کے پجاریوں کو یا کہہ لیں یہ جو مجاور وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ حصہ پہنچتا تھا بولتے تھے یہ شریکوں کا حصہ مجاوروں کے لیے پجاریوں کے لیے اور بوتوں کے سامنے جو نظر نیاز جو رکھی جاتی تھی تو وہ بھی بلا واسطہ ان پجاریوں کو ہی جاتی تھی ان مجاوروں کو جاتی تھی اور یہ کیوں کرتے تھے ایسا کیوں کرتے تھے یہ جو مجاور ہوتے تھے یا جو پجاری ہوتے تھے وہ ایسی تعلیم یہ لوگ کو دیتے تھے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہتے تھے یہ لوگ سے کہ مشرقین کو یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ اگر اللہ کے حصے میں کمی واقعہ ہوئی نا کچھ کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اللہ تو بہت غنی ہے اس کے پاس بہت سارے خزانے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے پٹی پڑھاتے تھے مگر ان دیوی دیوتاؤں کے حصے میں کسی طرح کمی واقعہ نہیں ہونی چاہیے نہیں تو ان کی مار پڑے گی تمہارے کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دیوی دیوتاؤں کے جو بھی شریک ہیں ان کے ان کی جو چیزیں انہوں نے کم کی تو ان کو کہاں ملنے والا ہے اسی لیے ایسی باتیں کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے کرتے تھے لوگ کیا آج ایسا نہیں ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے تم سے پہلے بھی کچھ لوگ شرک کرتے رہے تم ہی نہیں اکیلے شرک کرنے والے پہلے لوگ بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہیں اور اتنا ہی نہیں یہ لوگ اپنی اولاد کا بھی قتل کر چکے ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے یوم جاہلیت میں ان لوگوں نے کچھ اپنے ہی خود ساختہ معبود بنائے ہوئے تھے بدھ بنائے ہوئے تھے شریک بنائے ہوئے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی اولادوں کا قتل کرتے تھے اس کی بلی چڑھاتے تھے خاص طور سے لڑکا ہوتا تھا پہلا بچہ یا کچھ ایسا ہے تو اس کی بلی چڑھاتے تھے آپ وسلم کو بھی ذبح کرنے والے تھے نا ہسٹری بھی جا کے پڑھے اس طرح سے ہی وہ حرکت کرتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے سوچے اتنا چھوٹا بچہ ہاں؟ بچے پہ تو اور رحمانا چاہیے ان کو لگتا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا یعنی ذبح کرنا اپنے بدھ کے لیے اپنے شریک کے لیے یہ بہت اچھا کام کیا اس نے تو یہ بھی کرتے تھے یہ لوگ آج تو ویسے ہی پیٹ میں مار دیتے ہیں لڑکی ہے وہ بھی اچھا ہی سمجھتے ہیں انہوں نے حلال چیزوں حلال چیز جیسے مویشی جانور وغیرہ کیا ہے حلال ہے نا بکری حلال ہیں جو بھی مویشی جانور ہیں اونٹ وغیرہ وہ حلال ہیں نا وہ چیزیں ایون کھیتیوں کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو بھی اناج وغیرہ گیہوں چاول جو بھی ہے تو انہوں نے حلال چیزوں کو خود حرام قرار دیا تو وہ گمراہ ہے ہدایت نہیں پا سکیں گے خود ہی خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی یہ جانور حرام ہے یہ اناج حرام ہے ہمارے لیے چلو کسی کے اوپر چڑھا دو ہاں؟ تو اس طرح خود ساختہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھیں پھر رکو نمبر سیونٹین ہے آیات نمبر ون فورٹی ون سے لے کے ون فورٹی فور تک جس میں اناج پر زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں آتا ہے اور چند مشرکانہ رسوم جو رسمیں ہیں اور افعال جو کام کرتے ہیں مشرکانہ کام اس کے بارے میں آتا ہے اللہ نے باغات اور کھیتیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی کٹائی کے دن ان کا حق ادا کرو کیونکہ اوشر ہے نا کھیتیاں جو ہوتی ہیں گیہوں وغیرہ اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اتنا ہے اتنی کوانٹیٹی میں ہے ایک اسپیسیفک کوانٹیٹی بتائی گئی تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی اناجوں پہ بھی زکوٰۃ ہے نا کچھ تو وہ زکوٰۃ تم کٹائی کے دن ادا کر دو اسے کھاؤ لیکن حد سے نہ بڑھو یعنی یہ جو اناج وغیرہ ہیں کھیتیوں میں یا باغات میں جو بھی پھل وغیرہ آتے ہیں ان کو کھاؤ لیکن حد سے نہیں بڑھو اصراف نہیں کرو اوور نہیں کھاؤ مختلف قسم کے مویشی جانور اللہ نے عطا کیے ہیں انہیں بھی کھاؤ یعنی ویج بھی کھاؤ اور نان ویج بھی کھاؤ حلال نان ویج کھاؤ ہاں دونوں علاوہ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو جب بات کی گئی کھیتی اور باغات کی یعنی جو گرینس وغیرہ کے بارے میں تو تب کیا اللہ نے کہا حد سے نہ بڑھو یعنی اوور نہیں کھاؤ ویجیٹیبل ہو یا کوئی بھی اناج ہو دانے ہوتے ہیں نا چاول گیہوں اس میں حد سے نہیں بڑھو اصراف نہیں کرو اور جب بات کی جانور کے بارے میں جانور کو کھاؤ یعنی حلال جانور آف کورس تو اس وقت اللہ نے کہا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیوں کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم حرام میں پڑ جاؤ اب حرام کھائیں گے تو شیطان کا کام ہو جائے گا یعنی تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو تو اس وقت یہ بات آ گئی وہ چاہتا ہی ہے کہ حرام کھائے حرام کمائے یہی حرام کمائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے یاد رکھے جب اللہ نے جانوروں کی بات کی تو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جب کھانے پینے کی اناج کی بات کی دوسری چیزوں کی کھیتوں اور باغات کی تب کہا حد سے نہ بڑھو کیونکہ ویسے بھی سبزیوں وغیرہ میں حلال حرام تو ہے نہیں ہے نا ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا مشرقوں نے اپنے مشرقانہ عقائد کے تحت کھیتی باڑی کی کئی صورتوں کو اور کئی قسم کے چوپایوں کو مویشیوں کو حرام ٹھہرایا کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے یہ بوتوں کے لیے ہمارا کھانا حرام ہے اس کے لیے تو اس طرح سے انہوں نے خود ساختہ عقائد بنا دیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی پھر اس کے بعد رکو نمبر ایٹین ہے آیات نمبر ون فورٹی فائیو سے لے کے ون ففٹی تک جس میں حرام چیزوں کی مختصر فہرست دی گئی ہے لسٹ بتایا گیا کہ شریعت اسلامیہ میں مردار جانور مرے ہوئے جانور کسی بھی حالت میں کیسے بھی مرے ہوں پھر بہتا خون کھنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور حرام ہیں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہو وہ نبی کا ہی نام لے کے تم نے کیوں نہ ذبح کیا ہو وہ کھانا حرام ہو جائے گا لیکن صرف جان بچانے کی حد تک مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لی جائے یعنی یہ حرام میں سے مردار جانور کھا لیا جائے یا پھر کھنزیر کا گوشت یا خون بہتا خون جو بھی ہیں یہ اگر حرام میں سے کھا لیا جائے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے یہ مجبوری کی حالت مرنے کو آیا انسان تب یہ جائز ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی کھائے جتنی وہ جان بچائیں نہ کہ کھاتے رہیں پھر آگے فرمایا یہودیوں پر ناخونوں والے جانور حرام تھے اور گائے بکری کی چربی بھی حرام تھی ہمارے لیے حرام نہیں کی گئی الحمد لیکن ان کے لیے حرام تھی سوائے وہ چربی جو پیٹ کو لگی ہو یا تو اوجڑی وغیرہ جو ہوتی ہے نا انٹیسٹائن آتوں وغیرہ کے اندر تو وہ والی چربی ان کے لیے الاؤ تھی یا ہڈی میں تھوڑی بہت رہ جاتی ہے چربی وہ الاؤ تھی کیونکہ وہ اتنا ریسٹرکشن نہیں تھا پھر بھی لیکن یہ کیوں اللہ نے حرام کر دیا ان کے اوپر ہم نے انہیں یہ ان کی سرکشی کی سزا دی نافرمانی کی سزا تھی ان کو کیونکہ جب نافرمانی کوئی کرتا ہے تو اس کو سزا مل جاتی ہے اس طرح کی اس کے بعد فرمایا مشرق آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ انہیں بتلا دیں کہ مجرموں سے ہمارے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا تم مجرم بن کے رہ رہے ہو رہو آخرت میں دیکھا جائے گا تمہیں تمہیں بات سنا رہے ہیں تو بھی تم انسنی کر رہے ہو تو پھر آخرت میں خیر نہیں ہے پھر آگے فرمایا مشرقوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زبردستی شرک سے روک دیتا تو یہ محض اٹکل پچو باتیں ہیں کہ کوئی صحیح بات نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے اب اللہ نے چوائس دی ہوئی ہے تو پھر کیوں اللہ روکے گا چوائس دی ہے نا مشرق کو تمہارے پاس شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے ہے تو پیش کرو کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی دلیل دی ہے کہ یہ شرک کرو تو بتا دو پھر رکو نمبر نائنٹین ہے آیات نمبر ون ففٹی ون سے لے کے ون ففٹی جس میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کچھ حکم دیے گئے ہیں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دوسری بات والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا تیسری بات اپنی اولاد کو مفلسی یعنی غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو چوتھی چیز بے حیائی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ پانچویں چیز کسی کو قتل نہ کرو چھٹی چیز یتیم کا مال نہ کھاؤ ساتویں چیز ناپ تول میں کمی نہ کرو آیت بھی آتی ہے نا وعید المتفین ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ بھی کون سی سب سے چھوٹی ذرا سی چھوٹی سی کچھ گرام بھی نہیں اس سے بھی کم آپ کہہ لیں اتنا اس نے کم کر کے دیا اس کے لیے ویل ہے ہلاکت ہے تو ناپ تول میں کمی نہ کرو آٹھویں چیز ہمیشہ انصاف کی بات کہو خواہ اپنے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو تو بھی انصاف سے بات کرو نویں چیز اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو جو بھی وعدہ کیا ہے اور کر رہے ہیں تو اس کو پورا کرو دسویں چیز یہ بتایا گیا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی پہ چلو سیدھے راستے پر چلو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسری غلط راہوں پر نہ چلو غلط راستے بہت ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے اگر غلط راستے پہ چلیں گے تو اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے اوکے رکو نمبر ٹوینٹی ہے آیات نمبر ون ففٹی فائیو سے لے کے ون سکسٹی فائیو تک جس میں قرآن کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق فرمایا یہ قرآن مبارک کتاب ہے برکت والی کتاب ہے جو تم غفلت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دے رہے ہو کبھی پڑھ رہے ہو کبھی چھوڑ رہے ہو ہاں کبھی کلاس اٹینڈ کر رہے ہو کبھی نہیں کر رہے ہو اپنی مرضی چلا رہے ہو یہ مبارک کتاب ہے برکت والی کتاب ہے یہ رکھ کے نہیں شیلف میں رکھ کے برکتیں نہیں آئیں گی اس کو پڑھ کے پڑھا کر سیکھ کر آئے گی برکت اس کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے آج اللہ ہم پہ رحم کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے تم پر کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ہدایت پا جاتے ہمارے اوپر ہوئی ہی نہیں تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے تو اب حجت پوری ہو گئی کتاب آ گئی لے لو پڑھ لو ایک دن پڑھے ایک دن چھوڑے کیا کر رہے مذاق مستی ہے کیا یہ لو کتاب آ گئی ہے اب ایمان لے آؤ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا تو اس کا انتظار نہیں کرو لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا جب آئیں گے ریزلٹ کا دن ہوگا یا کوئی خاص نشانی بھیجے اس وقت کا انتظار نہ کرو یاد رکھو جب کوئی خاص نشان آ گیا تو تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا عذاب آ گیا یا کوئی بھی ایسی نشانی آ گئی موت کے فرشتے نظر آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں صرف پچھتاوا پھر آگے فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے گروپس بنا لیے فرقے بنائے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا جو نیک عمل کرے گا اس کو ایک نیکی کا دس گنا اجر ملے گا یعنی ایک نیکی ایک نیکی پہ دس اجر دس گنا اجر سوچے ایک نیکی کا اور برائی کی سزا اسی کے مطابق یعنی ایک برائی کی تو ایک برائی کی سزا ملے گی دس نہیں ملیں گی ہاں؟ اتنی ہی ملے گی لیکن نیکی کو اس سے بھی زیادہ اللہ کرے نیتوں پہ ہے نا تمہارے کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا سب کو ویسے ہی ملے گا جو کر رہا تھا پھر آگے فرمایا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا گیا کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے یہی سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں کوئی تیڑ نہیں ہے یہ جو راستہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہہ دو میری نماز ان نسلاتی و و و محیا مماتی رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہی کروں اور میں اسی راستے پر چل کر کھڑا ہوا ہوں یہی میں راہ اختیار کیا ہوں پتا چلا دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہم سمجھتے دین یہی ہے صرف نماز پڑھ لو روزے رکھو حج کرو زکوٰۃ دو یہی دین ہے دین اسی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان لانے سے لے کر موت تک اللہ کی اطاعت کرنے کا نام دین ہے زندگی کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق جو بھی کر رہے اللہ کی مرضی کے مطابق یہاں تک کہ موت آ جائے جو اللہ نے کہا وہی کرنا ہے یہ دین ہے صرف نماز قرآن روزے یہی دین نہیں ہے زندگی اپنی اس حساب سے جیے موت تک یہ چیز کرنی ہے فرمایا یہ اعلان بھی کر دیجئے دوسرا بھی اعلان کر دیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں ینگ لڑکیوں کو کہتی ہوں حجاب لو تو کہتی ہے کہ نہیں میری ماں کہتی ہے اگر حجاب لوگے تو پھر زندگی بڑھ لینا پڑے گا کیونکہ جب لوگے اور بعد میں نہیں لیں گے تو پھر لوگ بولیں گے کہ پہلے تو لیتی تھی اب کہاں اڑا دی ہیں تو لو ہی نہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ کیا تمہاری ماں جو کہہ رہی ہے وہ قبر میں آ کے بچا لے گی تمہیں بچائے گی کیا کون آئے گا خود کی اولاد جب دفن ہوتے رہتی ہے باپ وہاں کھڑا رہتا ہے مٹی ڈالتے رہتا ہے تب اس کو نہیں بچا سکتا تم دنیا میں ان لوگوں کی بات سن رہے ہو ہاں ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو لیکن ایسی چیزیں اگر وہ کہہ رہے جو اللہ کے احکام کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں سنو اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہیں سنو تم خود ذمہ دار ہو تم کو چوائس دی گئی تھی ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے نہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا اٹھائیں گے نہ بچے اپنے ماں باپ کا کوئی کسی کا نہیں نہ بیوی نہ شوہر جن کے لیے ہم دن رات مر رہے ہیں مر رہے ہیں مر رہے ہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہر ایک اپنا اپنا اٹھائے گا جب نیکی اور برائی کو تولا جائے گا اس وقت کیا ہوگا پتہ ہے اگر ایک نیکی کی وجہ سے ترازو جو ہے اس کا پلہ بھاری ہو گیا نا نیچے چلا جاتا ہے نا بھاری ہوتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا ایک نیکی ایکسٹرا ہو گئی صرف ایک نیکی اس کی وجہ سے وہ جنت میں گیا اس کے برعکس اگر ایک برائی اس کی وجہ سے اس کا پلرا بھاری ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا ایک برائی کی وجہ سے اور اگر دونوں برابر ہو جائے دونوں پلے برابر ترازو کے تو پھر وہ آراف والوں میں ہوگا نیکسٹ ہماری سورا آ رہی ہے سورہ الاراف تو اس میں ہم دیکھیں گے آراف والے کونے بیچ میں رہیں گے بیچ میں تو ایسے لوگ ہوں گے اس لیے کوئی بھی نیکی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو غنیمت مت جانے حقیر نہیں سمجھے کر ڈالیں اسی وقت کر ڈالے کسی کا ویٹ نہیں کرے کہ وہ کرے گی اور یہ کرے گی خود کر لے اور اللہ کے حضور یاد رکھو تم سب کو پیش ہونا ہے اینڈ رزلٹ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یاد رکھے اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے نا اس میں اس کا امتحان ہے جو بھی نعمتیں بھی ملی ہے وہ بھی امتحان ہے یعنی عذاب ملے گا یا ثواب ملے گا اسی امتحان پہ منحصر ہے یہ نتیجہ کیا ہوگا امتحان کا نتیجہ اس پر آخرت کی زندگی کے عذاب اور ثواب کا انحصار ہے اللہ تعالیٰ ہی جلد سزا دینے والا یاد رکھے جلد سزا دیتا ہے اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے دونوں چیزیں بتائی گئی فیئر اینڈ ہوپ اللہ کا ڈر بھی اور اس سے امید بھی تو اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید فیئر اینڈ ہوپ دونوں ہم میں ہونا چاہیے صرف ہوپ لگا کے نہیں بیٹھے کہ اللہ غفور و رحیم ہے سزا بھی دینے والا یاد رکھیں اور صرف فیئر لے کے نہیں بیٹھے ڈر لے کے نہیں بیٹھے کہ کوئی کام ہی نہیں کریں ہوپ بھی رکھیں الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری سورہ الانعام کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ اب سورہ العراف کے ساتویں نمبر پہ آتی ہے سورہ باللہ من الشیطان شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میم سعود کتاب علََََََََََ فلا فلاقن فی صدری کا به وذکرا للمؤمنین الف لام میم سعود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کی کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہیں اوکے سورہ العراف اس میں ٹوینٹی فور رکو آتے ہیں اور ٹو ہنڈریڈ سکس آیات آتے ہیں العراف کا مطلب کیا ہے یہ عراف ایک مقام ہے یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے اور بلندی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو مقام ہے نا وہ بلندی پہ اونچائی پہ ہیں تو اس کو بھی عراف کہا جاتا ہے بلندی کے لیے اونچی جگہ کے لیے بھی اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جو وہ بھی بلندی پہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں آراف رکو نمبر فائیو میں ایک مقام پر آراف والوں کا ذکر ہے اسی لیے اس سورے کا نام سورہ العراف ہے سورہ الباقرہ میں یہود کو دعوت دی گئی تھی ساتھ ہی نصارہ سے بھی خطاب تھا زیادہ تر خطاب تو یہودیوں سے تھا سورہ عال عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے تھا نصارہ کو توحید کی دعوت دی گئی تھی لیکن ساتھ ساتھ یہود سے بھی خطاب تھا پھر سورہ نسا میں معاشرے کی جو اصلاح اس کے بارے میں بتایا گیا اور سورہ المائدہ میں عربوں کی اصلاح کے بارے میں زیادہ تر پارٹ تھا اور بھی کئی چیزیں تھیں لیکن یہ جو مین تھا وہ بتا رہی ہوں کہ سورہ معدہ میں عربوں کی اصلاح سورہ الانعام میں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بھی عربوں کی اصلاح کی گئی ہے بوتوں وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور دیگر مضامین بھی تھے ویسے بھی سورہ العراف میں باقی جو دنیا کی قومیں ہیں سبھی کو دعوت القرآن قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں قرآن کی طرف دعوت اور اتباع کس کی جائے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اس کے بارے میں بھی آتا ہے اس سورہ کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے آپ لوگوں کو کفر اور ان کے برے اعمال کے نتیجے سے خبردار کریں ان کو بتا دیں جو تم کفر کر رہے ہو برے اعمال کر رہے ہو اس کی پکڑ ہونے والی ہے ایمان والے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے یعنی دونوں کو فائدہ پہنچاؤ کافروں کو بھی اور مسلمانوں ایمان والوں کو بھی کہ ایمان والے نصیحت حاصل کریں اور جو کافر ہیں وہ صحیح راہ پر آ جائیں اور جو برے عمل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح راہ پر آ جائیں آپ کو اس کتاب کی تبلیغ میں جو مشکلات آئیں ان سے آپ پریشان اور تنگ دل نہ ہوں خاص طر سے قرآن کی جب تعلیم ہم دیتے ہیں بہت زیادہ رکاوٹ آتی ہیں قرآن کی تعلیم پہلی بات دینا بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے جب بھی آپ سوچیں گے کہ میں تفسیر سکھاؤں گی بہت مخالفت ہوگی بہت مخالفت آپ اگر کہیں گے میں تجوید پڑھاتی ہوں یا کوئی اور چیز فک پڑھاتی ہوں آپ کی اتنی مخالفت نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی قرآن کی بات کریں گے تفسیر کی بات کریں گے تو بہت زیادہ مخالفت ہوگی ایون اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تمہیں وہ بھی نہیں معلوم تم کیسے تعلیم دے سکتے ہو تمہیں گرامر نہیں آتا ہے تمہیں یہ نہیں آتا تمہیں وہ نہیں آتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہوگا جب بھی پرفیکٹ بھی بنیں گے نا تو بھی کوئی نہ کوئی روکنے والا رہے گا یا تو گھر والے ہوں گے یا ارد گرد والے رہیں گے یا علماء ہی خود رہیں گے کہ نہیں دو قرآن کی تفسیر کا نہیں تم کر سکتے تم دوسرا کچھ کر لو چلے عربی سکھا لو ہاں اس میں مگن ہو جاؤ یہ ہمیشہ ہوگا ہمیشہ ہوگا یاد رکھیں تو دل تنگ نہ کرے پریشان نہ ہو اس چیز سے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پیروی کرو قرآن اور حدیث کو سیکھو اس کو فالو کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگاروں کے پیچھے نہ لگو وہ مدد کریں گے ہماری ہاں؟ ان کے پیچھے نہیں لگو دیکھو کتنی ہی آبادیاں تھیں جنہیں ہم نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے مٹا دیا دیکھو کا مطلب کیا ہے پڑھو ان کے بارے میں کیا ہوا ان کا حشر جب ہم اسٹوری کو ہی پڑھتے ہیں تو امیجن بھی کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے ہمارے نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں تو سوچو کہ کیا ان کا حشر ہوا جب عذاب کی سختی آئی تو ان کی ساری شرارتیں ختم ہو گئیں جو مستیاں کرتے تھے بولتے تھے منہ ہی بولتی بولتی بند ہو گئی اور کہنے لگے کہ اللہ ہم بلا شبہ ظلم کرنے والے تھے ہم ہی ظالم تھے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا آپ بول کے کیا فائدہ ہاں کس کو سنا رہے ہیں دیکھو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کی بات سنی یا نہیں یعنی لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا پیغمبر نے بتایا نا تمہیں یہ کرو یہ نہیں کرو سب چیزیں بتائی نا ہاں؟ بتائی تو پھر کیا کیے سنے یا نہیں سنے یا ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا ان سے بھی پوچھا جائے گا تاکہ حجت پوری ہو جائے کہ تم نے اللہ کی بات پہنچائی یا نہیں بتایا کہ نہیں لوگوں کو خاص طور سے گھر والوں کو بتایا کہ نہیں قیامت کے دن عمل ضرور تولے جائیں گے آج لوگ کہتا ہے وہ نیکی اور برائی کیسی تولی جائے گی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کیا آج کل ایسے آلات نہیں ہیں ٹیمپریچر بھی چیک کرتے ہیں دوسری بھی چیزیں وہ آلات ہیں نا تمہارے پاس وہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن ہے نا پارا وغیرہ جو رہتا ہے اس سے دیکھتے ہیں تو وہ مانتے یہ کیوں نہیں مانتے اور تم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں کہ تمہارے پاس یہ چیزیں آ جائیں تو قیامت کے دن تمہارے اعمال بھی تولے جائے گی کتنی نیکی ہوئی کتنی بدی کی ہے جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری نکلے گا وہ کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہے دنیا کی کامیابی ہم کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں نا تو اصل کامیابی جو جنت میں جائے گا نیکیوں کا پلہ جس کا بھاری ہوگا بد کردار تو نقصان ہی اٹھائیں گے یہ نقصان میں ہے اور دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور زندگی کا سامان بھی مہیا کیا جو جو تمہیں ضرورت تھی وہ بھی دے دیا مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو کتنا شکر کرتے ہیں ہم کوئی بھی نعمت ملتی ہے ہر رہے اور کیا کیا بولتے ہیں ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں کبھی کہیں الحمد دل سے جو بھی نعمت ملی ہے ہمیشہ الحمد کہنے کی عادت ڈالیں پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا بھی ساتھ اور زمین کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے غور کرو کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا سجدہ کرنے کا حکم دیا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ گیا اس نے سجدہ نہیں کیا کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں میں تو آدم سے بہتر ہوں ابھی دیکھیے یہ جو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں آئی ایم بیٹر دین ہم تو کسی مفسر نے اس پر تبصرہ کیا ہے بہت اچھا تبصرہ ہے سن لو کہ چار الفاظ بڑے خطرناک ہیں چار الفاظ انہوں نے کہا ایک تو ہے انا میں میں ہاں۔ دوسرا ہے نہنو ہم ہم ہم ایسے ہم ویسے تیسری چیز ہے لی میرا میرے لیے چوتھی چیز انہوں نے بتائی ان دی میرے پاس یہ چاروں چیزوں نے دیکھو کیا کر دیا جن جن لوگوں نے یہ ورڈس یوز کیے تکبر کی وجہ سے تو ایسے ورڈس تکبر کی وجہ سے یوز نہیں کرے پہلی بات شیطان نے کیا کہا میں میں اس سے بہتر ہوں شیطان کو تباہ کر دیا گیا مردود ہے یہ دوسری چیز فرعون نے کیا کہا پھر انہوں نے کہا لی میرے لیے میری کہا کہ مصر کی حکومت کیا میری نہیں ہے میری میری تو پھر ان کو کیا کیا گیا اللہ نے دریا میں ہی ڈبا دیا پھر نہنو ملک سبا کے فوجی نے کیا کہا نہنو ہم زیادہ طاقتور ہیں ہم سلیمان سے لڑیں گے ہم نتیجے میں یہ ہوا کہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے سامنے سرنڈر ہو گئے نہنو کہنے والے کو ذلیل کیا گیا انہوں نے تکبر سے کہا نا نہنو ہم ہم طاقتور ہیں اور پھر ایندی کارون نے کیا کہا ایندی کارون نے کہا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے نا وہ اس علم کے بدولت ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے ملا ہے میرے پاس جو علم ہے تو کارون کو زمین میں ڈھسا دیا گیا اور اب تک بھی وہ ڈھستا جا رہا ہے قیامت تک ڈھستے رہے گا زمین کے اندر اندر اندر ابھی بھی جا رہا ہے تکبر کی وجہ سے اس لیے ایسے چار جو کلمات ہیں نا وہ استعمال نہیں کرے بہت ڈینجر ہے آنا آنا آنا آ جاتی ہے پھر نہنو لی انڈی اور اس نے جو کہا نا کہ میں بہتر ہوں یہ کیوں کہا اس نے قیاس فاسد سے دلیل دی کہ میں بہتر ہوں یہ کیا ہے قیاس فاسد اب دیکھتے اس کو کہ اس نے یہ قیاس کیا کہ کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے اس لیے میں بہتر ہوں ایک عالم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو شخص دین میں قیاس کر لیں اللہ اسے ابلیس کے ساتھ ملا دیتا ہے دین میں قیاس فاسد غلط ہے اب قیاس صحیح علاوہ قیاس صحیح کیا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ بتا دیا جائے مسئلے کا حل بتا دیا جائے یہ جائز ہے لیکن قیاس فاصل خود اصول بنا کر اس پر مسئلہ بتانا اس کے مسئلے کا حل بتانا یہ جائز نہیں تو اس نے شیطان نے ابلیس نے یہ کیا قیاس فاسد سے اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا چونکہ سجدہ کرو اس میں نس تھی نس یعنی قرآن اور حدیث سے جو بھی بات ثابت ہے وہ نس ہوتی ہے تو اس میں اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ سجدہ کرو یہ اللہ کا حکم تھا نس موجود تھی نس موجود ہو تو اس میں قیاس نہیں کیا جائے گا اگر کر رہا ہے تو قیاس فاسد ہے یہ قیاس کر کے بولا ہوا ہے اس لیے ہمیں بھی سبق دیا گیا ہے کہ قیاس فاسد جائز نہیں ہے قیاس صحیح جائز ہے تو اب اس نے یہ کہا تو حکم ہوا جنت سے نکل جا اس کو جنت سے نکال دیا گیا بس اب تو ہمیشہ ہی ذلیل ہے مردود ہے ذلیل ہے تو اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے کچھ مہلت چاہیے مجھے زندگی کی مہلت مانگ رہا ہے فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی تو کہنے لگا میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کروں گا جتنا ہو سکے اتنے حربے استعمال کروں گا اب یہاں پر دیکھے اس نے کیا کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے گمراہ کیا ہے کتنا بدتمیز اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اس لیے سرات المستقیم پر بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پر یاد رکھے سیدھے راستے پر وہ ہے پھر میں ان کے آگے کی طرف سے ان کے پیچھے کی جانب سے ان کی دائیں طرف سے ان کے بائیں طرف سے آؤں گا انہیں ورگلاؤں گا بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یہ نہ ہوں گے اب اس نے جو کہا میں آگے سے آؤں گا آگے سے آؤں گا یعنی کیا آخرت کے بارے میں شک ڈالوں گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں وہی سب کچھ ہے جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کون جانتا ہے اور اگر آخرت ہوئی بھی تو بابا ہے نا بچا لیں گے بابا ہے وسیلہ لگا لے گیا ہے ہم نے بیت لی ہوئی ہے وہ بچا لیں گے سرے سے تو پہلے اتکار کر دیں گے یہ لوگ آخرت کا آگے سے آؤں گا تشکیق شک ڈال دوں گا اس میں پھر پیچھے سے آؤں گا یعنی ترغیب دلاؤں گا دنیا میں خوب مزے کر لیں کیا چار دن کی دنیا ہے نا جتنا چاہے مزے کر لیں جو چاہے کر زینا کاری کر غلط کام کر کوئی بات نہیں مزے کر لیں دو دن کی دنیا میں یہ ترغیب دلاؤں گا پھر دائیں طرف سے آؤں گا دائیں طرف سے کیوں نیکیوں سے دور رکھوں گا دائیں طرف سے یا پھر نیکیوں کو معمولی کر کے دکھاؤں گا بڑے نیکیاں ہو چھوٹے نیکیاں معمولی کر کے دکھاؤں گا یہ لوگ کو کیوں نیکی کر ہی نہیں پائے پھر بائیں طرف سے آؤں گا کیوں برائیوں کو بہت ہی عظیم اور شان کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اچھی چیز کر رہا ہے تو بائیں طرف سے آ کے بتاؤں گا اور برائی کرنے بولوں گا اچھا اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا شیخ کو کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں اوپر سے آؤں گا اور نیچے باقی سارے سمتوں کی بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اوپر اللہ ہے ابھی اللہ نوز بیسٹ کیا جو بھی جواب ہے وہ لیکن یہ یہ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ اسے پتا ہے کہ اللہ اوپر ہے تو اوپر سے کیسے آؤں گا اوپر سے تو نہیں آ سکتا اور نیچے فتنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس لیے تو کہا گیا کہ عورتوں کو نہیں دیکھو زمین کی طرف دیکھو عورت سامنے سے آ رہی تو لوور یور گیز تو نیچے تو فتنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو اس طرح انہوں نے جواب دیا تھا بہرحال وہ ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہے تو بی کیئرفل رہے ہم ہر چیز میں تمبیا کرتے رہتے ہیں لیکن شیطان جو ہمارے دن رات پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی نیند حرام ہوئی ہے سوتا نہیں ہے دن رات محنت کر رہا ہے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آ رہا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر طرح سے وہ کوشش کر رہا ہے ہر ہر حربے استعمال کر رہا ہے اب اس کو نکال دیا گیا جنت سے کہا گیا کہ تم یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جاؤ تجھ سے اور تیرے پیروکار سے جہنم کو میں بھر دوں گا جتنے تیرے پیروکار ہیں جتنی تیری پیروی کرنے والے ہیں ان کو تیرے ساتھ اس میں ہی ڈال دوں گا اب یہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا تو اس میں ایک سبق لے لیں بہت بہترین سبق ہے اس کے اندر جو علماؤں نے اس کا نچوڑ جو نکالا ہے غور سے سنیں نمبر ون اللہ نے ایک سے کہا کر اور ایک سے کہا نہیں کر کس سے کہا کر ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کر یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اور ایک سے کہا نہیں کر یعنی آدم علیہ السلام سے کہا کہ درخت کے قریب نہ جا قریب جانے سے منع کیا تو جس کو کہا اللہ نے کر اس نے نہیں کیا اور جس کو کہا نہ کر اس نے کیا آج کیا کر رہے لوگ یہی کر رہے نا جس چیز کو کہا جاتا ہے کرو نہیں کرتے چھوٹے اگزامپل حالانکہ اتنی کچھ بڑی نہیں لے رہی ہوں جیسے مرد حضرات کو ٹکنوں کے نیچے ٹانٹ لٹکانا الاؤ ہے نہیں ہے لیکن مرد حضرات نیچے لٹکا رہے ہیں اور عورتوں کو پورا حجاب کرنے کہا گیا ہے وہ تو اونچی رکھ رہی ہیں میڈی منی بھی پہنتی ہیں کبھی کبھی ٹانگیں دکھاتی ہیں اونچی اونچی آج کل پینٹ نکلی ہیں ٹکنوں کے اوپر تک وہ پہنتی ہے بازاروں میں گھومتی ہے تو یہی کر رہے سدھر جاؤ نمبر ٹو لیسن دونوں نے بھی آدم علیہ السلام نے بھی اور ابلیس نے بھی دعا مانگی دونوں کی بھی دعا اللہ نے قبول کیا اور دونوں نے بغیر وسیلے کی دعا مانگی جو لوگ کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے دعا کی وہ غلط ہے من گھڑت باتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول کی اور جو ابلیس تھا اس نے بھی بغیر وسیلے کی دعا مانگی اس نے کسی کا وسیلہ نہیں لگایا کہ کسی کے تھرو میں مانگ رہا ہوں ہاں وسیلہ بغیر وسیلے کے اس کی دعا قبول بھی ہوئی شیطان نے خود بغیر وسیلے کی دعا مانگی لیکن دنیا کو کیا پٹی پڑائی ہاں دنیا میں پھیلا دیا کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی یعنی دوسرے کو شرک میں مبتلا کیا شریک کسی کو ٹھہرا دیا کہ جو وسیلہ لگاتے نا ان کی دعا قبول ہوتی ہے کتنا کننگ ہے سدھر جاؤ ابھی بھی سوچ لو کیا تھا اس نے اس کو مہلت ملی دعا کیا اس نے گندی مخلوق بری مخلوق اس کی بھی دعا کو ہوئی تیسرا لیسن کچھ لوگ دعا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ سوچ کر کہ ہم اتنے گنہ گار ہیں کہ ابھی ہمیں شرم آتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اتنے گناہ کیے ہوئے یہ بھی شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے یاد رکھے اگر اللہ سب سے بری مخلوق یعنی ابلیز کی دعا قبول کر سکتا ہے تو دوسری مخلوق کی دعا کیوں نہیں قبول کر سکتا دوسری تو اس سے بیٹر ہے نا یہ تو سب سے بری مخلوق ابلیز اس کی بھی اللہ نے دعا قبول کی سبحان اللہ اس کے اور بھی کئی سبق بتائے ہوئے ان آیاتوں کے لیکن اب اتنا وقت ابھی نہیں کہ ہم سبھی کو ڈسکس کریں بہرحال پھر آگے آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص درخت تھا اس کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جائے شیطان نے وسوسہ دلایا تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اب کچھ کہتے کھا لیا لیکن جو ورڈ آیا ہے نا وہ چکھ لیا صرف ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کرنے کی بھی کتنی پکڑ آ گئی اور یہ ہے کہ دونوں نے گناہ کیا ہے دونوں نے چکھ لیا کھاتے ہی یا چکھتے ہی آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا جنت کا جو لباس تھا وہ ختم ہو گیا ہو گیا تو پھر کیا کرنے لگے ہے ننگے ہو گئے تھے تو پتوں سے اپنے بدن ڈھانکنے لگے وہاں سے پتے نکال نکال کے ڈھاک رہے ہیں تو ننگا پن جو ہے نا وہ انسان کی فطرت نہیں ہے انسان کی فطرت میں نہیں ہے ننگا پن ایون چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں کوئی آ جاتا ہے اور وہ ماں کچھ چینج کرتے رہتے تو وہ بھی تھوڑا شائع فیل کرتے ہیں شیطان کا کام بے حیائی پھیلانا ہے اور شرم کو ختم کرنا ہے بہرحال جیسے ہی انہیں اپنی غلطی معلوم ہو گئی انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی تو فوراً دونوں نے دعا کی گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فسنا لم تغفر لنا وترحمنا و من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ گناہ ظلم ہے نا اپنے آپ پہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یعنی جب بھی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں اور اس چیز سے رک جائے تو اللہ نے فرمایا تمہارا قصور معاف معاف کر دیا اللہ نے مگر اب تمہیں زمین میں جانا ہے تمہیں زمین میں زندگی گزارنی ہوگی جنت میں نہیں اور ایک خاص وقت تک وہیں رہنا ہوگا جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک وہیں پہ تمہیں رہنا ہے وہی ٹھکانا ہے تم سب اسی میں زندگی گزارو گے اور اسی میں تم سب مر جاؤ گے اسی میں رہنا ہے یہی سے تم سب کو اٹھایا جائے گا پھر رکو نمبر ہے آیات نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں بے حیائی اور ننگا پن شیطان کا کام ہے اس کے بارے میں آتا ہے اے اولاد آدم یہ لباس جو ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے اب دیکھیں لباس اتر گیا لاسٹ رکو میں پڑے اب لباس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور تمہارے سطر کو بھی ڈھانکتا ہے اور تقوا کا لباس سب سے بہتر ہے اللہ سے ڈرنے کا لباس سب سے بہتر ہے تو تقوا ہونا چاہیے جس کو تقوا ہوگا وہ کیسے بھی پورا لباس پہنے گا نا ڈھانک لے گا اپنے آپ کو اے اولاد آدم شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا اسی طرح تمہیں بھی بہکا کر ننگا کر دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم بھی ننگے ہو جاؤ اب اس کے بارے میں کسی عالم نے اس پر بہت ہی اچھا تبصرہ کیا ہے کہ اس آیت میں انتقام ریونج کو یاد دلایا جا رہا ہے ریونج لو کہ اے میرے بندو تمہیں شیطان سے انتقام لینا ہے ریونج لینا ہوگا کیونکہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا تو ابھی بدلا لو اس کا اس کا انتقام لو اس کے جال میں نہیں پھنسو ارے تم کیسی اولاد ہو جس نے تمہارے ماں باپ کو ذلیل کر کے نکالا اور تمہارے ماں باپ کے لباس کو بھی اتروا دیا تم اس کے دوست بنے ہوئے ہو ہے یہ کیسی اولاد ہے بدلا نہیں لو گے کہ اس کے ہی ساتھ لگے ہوئے ہوں اس کے ہی دوست بنے ہوئے ہوں وہ جو بولتا ہے وہ کر رہے ہوں اللہ بولتا ہے وہ نہیں کر رہے ہو کیسے لوگ ہو تم عجیب بات ہے کہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہمارے باپ زیادہ ایسا ہی کرتے تھے کچھ بھی بولو ان لوگ کو ان لوگوں سے بات کریں گے نا تو بولتے یہ جو بے حیائی کا کام کر رہے ہیں وہ بیائی کا نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے اسی وجہ سے جب وہ طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے پورے ننگے اور کیسی شیطان نے پٹی پڑھایا کہ تمہارے جو کپڑے ہیں اس میں تم کتنے گناہ کرتے ہو تو گناہ کے کپڑے سے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو گے دیکھیے چکنی چپڑی باتیں جو ہم نے لاسٹ اس میں پڑھے ہیں یہ بھی چکنی چپڑی باتیں سجاوٹی بات تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے دین کے معاملے میں باپ دادا کرتے تھے اس لیے لیکن دنیا کی چیز میں باپ دادا یاد نہیں آتے ہیں ان سے ماڈرن رہنا چاہتے ہیں ان سے زیادہ اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں ہر چیز اچھی کھانے میں بھی اچھے فرمایا انہیں بتلا دو اللہ تعالیٰ نے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا ہے جو بے حیائی کر رہے ہوں اس نے تو انصاف کا حکم اور ہر عبادت میں مکمل توجہ اللہ کی طرف یہ حکم دیا اور ساتھ ساتھ دین میں اخلاص کا سبق دیتا رہا ہے اللہ دین میں خالص ہو جاؤ بے حیا لوگ شیطان کے پیروکار ہیں جو آدھے آدھے کپڑے آدھے ادھورے ہیں ایک تو حجاب بھی نہیں ہوتا اور پھر حجاب لیتے بھی ہیں تو شادیوں میں کیا حال ہوتے ہیں کسی کی شادی میں جا کے دیکھیں حجاب کیا آپ سر پہ دوپٹے بھی نہیں میں بولتی سر کے چھپڑے اڑا دیے انہوں نے منافقت کت شیطان کے پیروکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں ہم ہی ہدایت پر ہیں اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو یعنی لباس پہنو سطر کو ڈھانپو اور ویسے بھی جب نماز پڑھو تو ذرا ٹپ ٹاپ ہو کے پڑھو کیونکہ بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے گندے میلے کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور جب کہاں جانا ہے پارٹی شارٹی میں کسی سے ملنا جانا ہے تو وہ ایک دم ٹپ ٹاپ ہو کے جاتے ہیں ذرا اچھے ٹھیک ٹھاک ہو کے جاؤ کیونکہ سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں جب نماز پڑھ رہے تو تو کیسے جانا چاہیے جب دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر کھڑا ہونے بولا جائے تو کتنے ایک دم سج دھج کے جائیں گے ہیں تو ٹپ ٹاپ رہے کلیننیس رکھے گندے میلے کچیلے کپڑے نہیں پہنے تو ستر کو ڈھانپو لباس کو پہنو اور کھاؤ اور پیو کھانے بھی کہا ہوا ہے پینے بھی حرام نہیں ہے کھانا پینا لیکن حد سے نہ بڑھو اوور نہیں کھاؤ اوور کھاتے رہتے ہیں اوور کھانے سے کیا ہوتا ہے ابھی جب زیادہ اصراف کرتا ہے انسان کھانے پینے میں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے عبادات بھی صحیح نہیں ہوتی اور ایک ریزن یاد رکھے پیٹ جب خراب ہو جائے نا تو تمام بیماریوں کے وہ جڑ ہیں جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو دوسری بیماریاں شروع ہوتی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس آدھی آیت میں اللہ نے پورے طب کو جمع کیا ہے کہ کھاؤ اور پیو کلو وشربو بلا ولا تو صرف حد سے نہ بڑھو اسراف نہیں کرو اس میں سارے طب آ جاتی ہیں جو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتے ہیں نا وہ پیٹ کی وجہ سے آتے ہیں اوور کھانے کی وجہ سے سوچے کہ کوئی جب زیادہ کھاتا ہے پہلی بات پیٹ کی بیماری پھر اس کے بعد blood pressure level sugar level یہ لیول وہ لیول آپ کو بہت زیادہ معلوم ہوگا اس کے بارے میں تو یہ سارے لیول بڑھ رہے ہیں کیوں اوور ایٹنگ اوکے اس کے بعد رکو نمبر چار ہیں آیات نمبر تھرٹی ٹو سے لے کے تھرٹی نائن تک جس میں حلال کو حرام نہ کرو اور عذاب آخرت سے ڈرو یہ بھی بات آتی ہے اور ساتھ ساتھ جہنمیوں کے آپس کے جھگڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ کی زینتیں اور پاکیزہ چیزیں جو اس نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے عطا کی ہیں کس نے حرام کی حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو اللہ کی نافرمانیاں حرام ہیں یہ حرام ہے تم نے اپنے جو بنائے ہوئے چیزیں ہیں کہ یہ جانور حرام ہے یا یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے یہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ چیزیں آپ بول رہے ہو یہ جو چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہے لیکن حرام چیزیں جو ہیں اس کی فکر نہیں پڑی ہوئی ہے حرام چیزوں کی طرف تم دھیان نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی حرام چیز ہے وہ تم کر رہے ہو لوگوں پر ظلم کرنا حرام ہے یہ بھی کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو لوگوں پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک کر رہا ہے کوئی انسان تو وہ بھی حرام ہے اور اللہ کے ذمے اپنی طرف سے باتیں لگانا بھی حرام ہے کہ اللہ نے یہ کہا حالانکہ وہ اللہ نے نہیں کہا ہوتا ہے تو یہ بھی حرام ہے اللہ پہ جھوٹ گھڑنا پھر آگے فرمایا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے یعنی یہ جو سب چیزیں کر رہے ہو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہو یاد رکھو ایک دن واپس جانا ہے نا جواب بھی دینا ہے تمہیں تو عذاب کا ایک دن مقرر ہے جو آگے پیچھے نہ ہوگا سارے رسولوں کا پیغام یہی تھا سارے رسول نے یہی کہا تھا یہی میسج دیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اپنی اصلاح کرنے والے بے خوف اور بے غم ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا فیوچر کا خوف نہیں ہوگا مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور پاسٹ کا ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرو اگر غلطی ہے ابھی تک تو ابھی اصلاح کر لو آج اللہ کے شریک بنانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرنے والے کل قیامت کے دن اپنے جھوٹے معبودوں کو ڈھونڈتے پھریں گے پوچھیں گے کہاں ہے وہ جو ہم پوجا کرتے تھے ہم جس کی عبادت کرتے تھے یا جو ہمیں وعدہ کیے تھے کہ ہم تمہارا وسیلہ بنیں گے ہم جھگڑیں گے اللہ کے پاس وہ لوگ کہاں ہیں ڈھونڈتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا جاؤ بد کرداروں جنوں اور انسانوں کے قافلے میں شامل ہو کر دو زخم میں چلے جاؤ یعنی وہاں پر جن اور انسان جو بد کردار ہیں تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ اسی میں جلو یہ بعد میں آنے والے دوزک میں پہلے جانے والوں کو دیکھ کر کہیں گے یعنی پہلے سے کوئی دوزک میں چلا گیا اب پیچھے سے جو آئے ہیں ان سے کہیں گے کیا کہیں گے کہ ان کو ہے نا دوگنا عذاب دے دے کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ہم گمراہ ہوئے تھے تو اللہ فرمائے گا ہر ایک کو دگنا عذاب ہے اب وہاں جا کے بولیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمیں انہوں نے ہی گمراہ کیا تھا لیکن یہاں جب بتایا جاتا ہے ان کو دیکھو تم کو وہ گمراہ کر رہے تو بولتے نہیں وہی تو صحیح راستہ ہے لیکن وہاں الٹا خود ہی بولیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو ڈبل عذاب دے اللہ تو اللہ کہے گا نہیں تم کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو بھی ڈبل عذاب دوگنا عذاب دیا جائے گا تم نے جو کچھ کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو کیونکہ یہ ریزلٹ ڈے ہے یہاں مزہ چکھنا ہے اور ان کی پہلی جماعت بعد آنے والی جماعت سے کہے گی تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی یعنی اب آپس میں جھگڑ رہے یہ اس کو بول رہا ہے وہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے وہاں جا کر کہ ہم کو تو اتنی فضیلت نہیں تھی لہٰذا تم بھی عذاب کا مزہ چکو کیوں تو ہمارے پیچھے آئے تھے آئے نا ابھی تم بھی چکھو ہم بھی چک رہے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے ہم نے کہا تم نے کیوں سنا ہاں، ابھی یہاں بولیں گے یہاں بولنے دنیا میں نہیں بول رہے لیکن وہاں ضرور بولیں گے اس کے بعد رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر فورٹی سے لے کے فورٹی سیون تک جس میں جنت دوزک اور آراف والوں کا بیان ہے اور یہ چونکہ صورت ہی العراف اس نام سے ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گی بات جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور مقابلے کے لیے اکڑ گئے ماننا نہیں چاہا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ایسے لوگ جو نہیں مانتے ان کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جائیں گے دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی روح اوپر لے کے جاتے ہیں فرشتے اسی لیے دیکھیے جو مر رہا ہوتا ہے وہ آنکھیں اوپر کر رہا ہوتا ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی مر رہا ہے تو اس کی آنکھیں بند کرو تاکہ حسرت نہ ہو لیکن کبھی کبھی ایسے دیکھا گیا کہ کسی نے آنکھیں نہیں بند کی تو لوگ اس میت کو دیکھ کے گھبرا بھی گئے پھر بعد میں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بھی باندھی گئی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کچھ چیز دیکھ رہے ڈر گئے تھے یہ ابھی یہاں ریسنٹلی بھی میں نے کسی کی بات سنی تھی کہ اس کے بھی یہی حال ہوا تھا ایک لیڈی کا جو انتقال ہو گئی لیکن اس کی آنکھیں کسی نے بند نہیں کی جو بھی آتا تھا میت کو دیکھنے کے لیے تو وہ ڈر رہا تھا اس لیے ان کے دونوں آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں تو یہ حسرت کرتے ہیں اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ کر تو یہ جو روح ہے وہ فرشتے لے جاتے ہیں اچھوں کی ہو یا بروں کی ہو اوپر لے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جو بری روح رہتی ہے ہاں، بد کردار روح اللہ کی نافرمان روح اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا آسمان کا اس روح کو بری روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے سوچے اوپر سے نیچے پٹک دیا ابھی فرسٹ فلور سے یا سیکنڈ فلور سے کوئی گر جاتا ہے کیا حال ہوتا ہے یہ تو آسمان سے نیچے پٹک دی جاتی ہے روح کو لیکن جو اچھی روح ہوتی ہے نا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے بری روح کے لیے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے اونٹ جو ہے کتنا بڑا ہوتا ہے سوئی کا ناکا جو سوراخ ہوتا ہے سوئی کا کتنا چھوٹا ہوتا ہے کیا اس سے پاسبل ہے اونٹ کا گزرنا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جائیں گے چانس ہی نہیں ہے ان کا جنت میں جانے کا اور ان کا جو بچھونا ہے جو بچھونا بستر ہے نا بستر جو بیڈ شیٹ ہم کبھی ڈالتے ہیں یا پھر جو ہماری گدیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو بیڈ شیٹ یا گدی جو ہے وہ کیا ہوگی جہنم آگ جہنم ہوگی اور اوڑھنا بھی جہنم یعنی چادر بھی تمہاری جہنم رضائی بھی جہنم اور گادیاں بھی جہنم اس دنیا کی رضائی اگر تھوڑی کھردری ہو یا سافٹ نہیں ہو تو ہم بولتے ہیں کہ کیا دوسری سافٹ والی ہمیں لا کے دو نرم چاہیے ہمیں یا آگ جو بھی ہے اور بچھونا بھی کیا حال ہوگا اس وقت اس دنیا میں سوچے سمجھے بغیر نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اور دٹائی سے بولتے بھی ہیں تم تمہارا کرو تم اپنا دیکھو نا ہم دیکھیں گے ہم اللہ سے نپٹیں گے ہم اللہ سے بات کریں گے کبھی امیجن بھی کرو نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے زبان بہت چلتی ہے اس دنیا میں ایمان والے نیکوکار جنت کے مستحق ہوں گے اس کے برعکس ایمان والے کہاں ہوں گے جنت میں ہوں گے جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں کے کام کرو جو جنتی لوگ کرتے جنتیوں کے دل سے تمام قدرتیں نفرتیں کینا سب نکال دیے جائیں گے کیونکہ ہم انسان ہیں نا تھوڑا بہت کسی نہ کسی کے ساتھ ہماری نفرت ہوتی ہے ایسے نہیں کہ ہم فرشتے ہیں ہاں بالکل صاف پاک ہاں اندر کچھ نہ کچھ کس کے بارے میں میل رہتا ہی رہتا ہے تو یہ جو مومن ہوں گے ان کے اندر جو بھی نفرتیں ہوگی وہ نکال دی جائے گی کنترا جو کنترا یعنی ایک برج ہوگا جہنم اور جنت کے بیچ میں وہاں پر روک دیا جائے گا مومنوں کو اور وہاں وہ صفائی کی جائے گی یعنی جس کا کچھ بدلہ ہو تو وہ بدلہ لے دیا جائے تو اس طرح سے ان کے دل میں جب تک کی نہ ہو نفرتیں ہو تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے نا تو وہ سب صاف کیا جائے گا پاک کیا جائے گا کنترا پہ برج پہ پل پہ اور اس کے بعد ان کو داخلہ ملے گا اور وہ اللہ سے کہیں گے کیا کہیں گے الحمد للہ حدانہ لہٰذا وما کنہ لولا علی حدان وہاں بھی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اس لیے یہ کلمہ ہے نا اپنے زبان پہ رکھا کریں الحمد للہ الحمد للہ ہاں وہاں جنت میں بھی الحمد للہ ان کا کلام کیا ہوگا الحمد للہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی یا ہمیں جو ہدایت ملی وہ اللہ کی وجہ سے ملی ہے نا ورنہ ہم ہدایت پہ کیسے ہوتے ورنہ ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے یعنی جو ہمیں ہدایت ملی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملی ہے اور اسی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ پائے جنت میں یہ بھی اللہ کی توفیق ہے یہ نہیں سمجھے میں کر رہی ہوں میں پڑھ رہی ہوں میں سکھا رہی ہوں یا سیکھ رہی ہوں اس لیے میں جنت میں جاؤں گی نہیں یہ توفیق بھی اللہ دے رہا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کی کلاس کہاں چل رہی ہے کتنے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں توفیق کتنے لوگوں کو ہوتی ہے اور استقامت کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے خود ایفرٹ لگائیں گے دل میں رکھیں گے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ استقامت بھی دے گا ورنہ آدھے آدھی کلاس آدھے یہاں جا رہے آدھے وہاں جا رہے ہیں آدھی یہ کلاس کرے آدھے وہ وہ کلاس میں کیا چل رہا ہے یہ کلاس میں کیا چل رہا ہے صرف ٹانگ کرنے کے لیے تو اس سے علم نہیں آتا علم ایسے نہیں آتا اس میں فوکس کرے کرے کانسنٹریٹ پھر اگر تیری رہنمائی شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم اس جنت میں پہنچ سکیں پھر آگے فرمایا اہل جنت دوزکیوں سے کہیں گے جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا یعنی جنت کا ہم سے وعدہ اللہ نے کیا تھا ہم جنت میں آ گئے تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا جہنم کا کیونکہ تم نے ایسے اعمال کیے تھے تو تمہارا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں تو وہ کہیں گے جہنم بھی کہیں گے جی ہاں ہو گیا اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے کیونکہ ظلم کیا ہے گناہ ظلم ہے نا خود گناہ کر رہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں یہی اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے اور ہر کام میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے کسی نہ کسی طرح ٹیڑا پن ایک تو خود کرتے نہیں تھے کام اور جو دوسرے کرتے تھے ان کو بھی روکتے تھے ہاں، روکنے والے اللہ کے راستے سے کرنے ہی نہیں دیتے نہ سننے دیتے نہ سیکھنے دیتے نہ سکھانے دے رہے پھر آگے فرمایا کچھ لوگ جنت اور دوزک کے درمیان یعنی آراف میں ہوں گے جنت اور دوزک کے درمیان اونچی ایک جگہ ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے وہاں پر ہوں گے جن کے برائیاں اور جو نیکیاں ہیں ہیں وہ برابر ہوں گی ایسے لوگ یہ کہ نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں بیچو بیچ ہے اب ان کے بارے میں کسی نے کوشچن کیا تھا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا ان کا جنت میں جائیں گی یا جہنم میں ویسے ویڈیو ہے وہاں پر پورا آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے یہ لوگ آخر میں تو جنت میں جائیں گے لیکن کچھ عرصے بعد اب پتہ نہیں کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے کیا وہ تو مینشن نہیں ہے لیکن اتنا انتظار کرنا ہوگا تو انتظار ہمیں بالکل پسند نہیں ہے اگر ہمیں پتہ ہے کوئی بتا بھی دیتا ہے تمہیں یہ چیز ملنے والی ہے لیکن ابھی نہیں ملے گی چالیس سال بعد ملے گی تو ہمارا حال کیا ہو ہم سوچتے کہ پھر بتاتے ہی نہیں تو اچھا ہوتا ہاں وہ لیکچر سنیں کہ پھر آخر میں کیا ہوگا آراف والے ان کے بارے میں ہے وہ لیکچر تو یہ درمیان میں ہو گئے نہ یہاں نہ وہاں اہل جنت کو سلام کریں گے دیکھیں گے اونچائی سے دکھ رہے ہوں گے جنت والے بھی دکھ رہے ہیں ان کو اور جہنم والے کیونکہ یہ بیچو بیچ ہے اور اونچائی پہ ہیں اب جنت والوں کو دیکھ کے سلام کریں گے جنت میں جانے کے امیدوار بھی رہیں گے ان کو ہوپ رہے گی کہ ہم انشاءاللہ ایک دن جنت میں داخل ہوں گے اور پھر دوزکیوں کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما ہمیں اس میں مت ڈال کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے حالات کیا ہے دیکھ کے اور گھبرا جائیں گے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل مت کر اس لیے دیکھیں یہ جو آراف والے اگر ایک بھی کوئی نیکی کرتے ایک نیکی کی وجہ سے بھی وہ جنت میں جا سکتے تھے ہاں اور ایک برائی اگر کرتے تو جہنم میں جاتے تھے تو بہرحال ان کا بیلنس رہے گا تو ایک ایک نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی ہے بڑی سے بڑی ہے اس کو گنی مت جانے اور کر لیں ویٹ نہیں کرے کل کا پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر فورٹی ایٹ سے لے کے ففٹی تھری تک جس میں دو زکیوں کی حالت بتائی گئی ہے آرف والے دو زخیوں کو پہچان کر سوال کریں گے اب پہچان رہے ہوں گے اب یہاں کوشچن کریں کہ تمہاری طاقتیں کہاں گئیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے دنیا میں ہاں ہم طاقتور ہیں ہم مالدار ہیں ہم بچوں والے ہم یہ ہیں وہ ہیں بڑی بڑی باتیں اب کہاں گئی وہ طاقت جو چیک چیک کے بولتے تھے دنیا میں آج دیکھ لو جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے وہ جنت میں بے خوف بیٹھے ہیں جو دیندار لوگ ہیں ان کو کیا بولتے تھے ہاں، یہ مولوی جا رہا ہے یہ دیکھو اس کو کچھ کام نہیں یہ قرآن کی کتاب لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بہت مذاق اڑایا گیا ان کو حقیر سمجھا گیا اور دنیا میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں دنیا سجائی ہوئی نہیں اس کی کیا حقیر سے لوگ ہیں آج یہ لوگ بے خوف ہوں گے خوف بھی دلایا جاتا تھا نا دنیا میں بھی بہت خوف دلایا گیا دیندار لوگوں کو پھر آگے فرمایا دوزہ کی اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے بولیں گے تھوڑا سا تم کو جو ملا ہے پانی ہمارے اوپر ڈال دو پانی مانگیں گے پہلے پانی مانگیں گے ایٹ لیسٹ گلا سوکھ کھائے تو اس کے لیے پانی پی لیں نہیں تو تھوڑا سا رسک دے دو اتنا کھا پی رہے دیکھ رہے ہوں گے کتنے مزے سے کھا رہے ہیں ذرا تھوڑا سا رسک تو بھی دے دو یہ جہنم بھی وہاں بولیں گے جنتیوں سے جنتی کہیں گے جن ظالموں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا یعنی اس دنیا میں اور دنیا کی زندگی کے فریب میں آ گئے تھے دنیا میں مگن صرف دنیا دنیا دنیا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا دین کی طرف دھیان ہی نہیں تھا اللہ نے ان پر جنت کی نعمت حرام کر دی تمہارے لیے حرام ہے ہمارے جنت کا پانی پینا یا کھانا کھانا اللہ نے حرام کر دیے ہیں تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچائی گئی تھی سب کو ہدایت ملی تھی مگر تم نے انکار کر دیا آج کے حق کے انکاریوں سے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ خوب سن لو تم فساد اور بد عملی کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہو یہ جو فساد کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھ رہے ہو ہاں سوچ رہے ہو کہ ابھی تک نتیجہ آ نہیں رہا ہے یعنی ہم ہی صحیح ہیں بد عمل کر کے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو تمہارے سفارشی تمہارے کام نہ آ سکیں گے آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو ہم کتنے بھی گناہ کریں گے ہمارے آئیں گے سفارشی ہم کو بچانے کے لیے کبھی کبھی کہتے لا لا اللہ کہہ دیے نا تو آئیں گے سفارشی خود کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف دوسروں پہ ڈپینڈ جتنا گناہ کرے حرام کرے بنداس کر رہے ہیں بے جھجک تو آپ سفارش بھی کام نہ آ سکیں گے عذاب جہنم کو دیکھ کر دنیا میں واپس جانے کی درخواست کریں گے بولیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دیں ہم پھر سے اچھے کام کر کے آئیں ابھی ہم نے ایسا کریں گے مگر تمہاری درخواست کون سنے گا سن کے بھی جواب نہیں دیا جائے گا اگنور کیا جائے گا تم کو پھر رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر ففٹی فور سے لے کے ففٹی ایٹ تک جس میں اللہ کی نعمتوں سے محروم بندے اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا چھ پیریڈس میں چھ دنوں میں پھر عرش پر قائم ہوا مستوی ہوا دن رات چاند سورج ستارے سب اسی کے حکم سے کام کرتے ہیں تو اب یہ سب کام کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اللہ یہ نظام چلا رہا ہے تو دعا کس سے کرنی چاہیے تو دعا اسی سے مانگنی چاہیے اسی کو پکارو چپ کے چپ کے آجزی کرتے ہوئے پکارو اس لیے چیخ پکار کے دعا کرنا نہیں چاہیے آجزی سے کیونکہ کچھ لوگ زور زور سے چیخ کے ہاتھ اوپر کر کے آسمان کی طرف اللہ مجھے یہ دے دے اللہ مجھے وہ دے دے کرتے چیخ پکار کرتے رہتے یہ علام نہیں ہے آجزی سے چپکے چپکے امید اور خوف کے جذبات کے ساتھ اسی سے دعا کرو امید بھی رکھو کہ اللہ میری دعا قبول کرنے والا ہے اللہ ہی قبول کرے گا اور خوف بھی رکھو کہ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو میں نے کیا غلطی کی ہے اور میری کس طرح میں خود اصلاح کروں اور اس کا کیا انجام ہوگا اگر نہیں اصلاح کی تو اس کی رحمت نیکوکار لوگوں کے بہت قریب ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے قریب ہیں تو نیکوکار بن جاؤ پھر آگے فرمایا جو بارش ہوتی ہے اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں وہی بھیجتا ہے جب ہوا چلتی ہے تب بارش آتی ہے نا کیونکہ پھر وہ بادلوں کو لے کے چلتی ہے تو وہ بھی کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے مردہ بنجر زمین میں سے ہر طرح کی چیزیں وہی اگاتا ہے ایک بے جان زمین ہے اس میں سے بھی جان نکل آئی تو اسی طرح تم کو بھی نکال دے گا اللہ قیامت کے دن بے جان تھے تم پھر جان آ جائے گی ویسے بھی تم تھے بے جان پہلے بھی بے جان تھے پھر ماں کے پیٹ میں جان آ گئی اس سے تو سبق لو کہ واپس جانا ہے بارش سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی مدد ہو کبھی کبھی بارش ہوتی ہیں لیکن کھیتیاں برباد ہو جاتی کبھی زیادہ بھی بارش ہو جائے تو بھی نقصان یا کبھی کچھ پھل ہی نہیں آتے یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی آ سکتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو اگر اللہ کا ہی عزت نہ ہو تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا ابھی یہ رکو نمبر ایٹ سے لے کے ٹین تک کنٹینیوسلی ایک ہی بات اس میں سارے نبیوں کی آئی ہوئی ہے تو وہ ایک ساتھ میں لوں گی ایٹ ٹو ٹین رکو ایک ساتھ اوکے پھر یہ آیات آئے گی ففٹی نائن سے لے کے ایٹی فور تک جس میں پہلے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے جن میں خاص طر سے جو قوم تباہ ہو گئی نا ان قوموں کے بارے میں ففٹی نائن آیت سے لے کے جتنے پہلے انبیاء آئے جن کے قوموں پر عذاب آیا تھا ان کا ذکر آئے گا اس میں قوم نوح قوم عاد اور ان کے نبی حود علیہ السلام کا ذکر پھر قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا ذکر پھر قوم لوت کا ذکر پھر قوم مدین اور ان کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے تمام پیغمبروں کے حالات کا خلاصہ یہ ہے آپ پڑھ کے دیکھیں وہ ساری آیت تو ایک ہی خلاصہ ہم سارے نبیوں کا نکال سکتے ہیں پہلی بات اس میں یہ ہے کہ سارے انبیاء اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے یعنی حود علیہ السلام کی قوم میں وہاں پر ہی پھر قوم سمود میں صلی علیہ علیہ السلام السلام قوم سمود میں ہی پیدا ہوئے تو اسی قوم میں وہ جو نبی تھے وہ پیدا ہوئے اسی قوم میں اور اسی قوم کے لیے آئے ان میں سے دوسری چیز ان میں سے کوئی بھی بادشاہ یا امیر نہیں تھا جو یہاں پر مینشن کی گئی ہے ان رکو میں ایٹ ٹو ٹین اس میں کوئی بھی بادشاہ یا امیر نہیں تھا جیسے اس میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کا یا داود علیہ السلام کا نہیں ملے گا کیونکہ وہ بادشاہ میں آتے ہیں نا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے نبی جو غریب ٹائپ کے تھے ان کا ذکر ہے تو اس میں کوئی بادشاہ یا امیر نہ تھا سبھی انبیاء تنہا اعلان حق کے لیے کھڑے ہو گئے اکیلے آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے دعوت دی اور صرف اللہ کی مدد پر انہوں نے بھروسہ کیا صرف انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ ہی مدد کرے گا اور وہی بھروسے پہ وہ آئے حالانکہ تنہا تھے ہم بولتے میجورٹی ونسا میجورٹی نہیں دیکھی جائے گی ہاں، یہ تو اکیلے اکیلے آئے مائنورٹی میں یہ جو نبی تھے تنہا آئے اور انہوں نے دعوت کا کام کیا ہم ڈھونڈتے رہتے کہ ہم اکیلے کیسے کریں ہم تو نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلپر ہونا چاہیے یہ تو تنہا ہے پھر تیسری چیز سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کے بندو اللہ کی بندگی کرو کسی اور کی نہیں میری بھی نہیں یعنی نبیوں نے اپنی بندگی کرنے کو نہیں کہا بلکہ اللہ کی بندگی کرو اس کی دعوت دی گئی پھر چوتھی چیز سب نے نیک کاموں کی تلقین کی نیکی کرو جتنا ہو سکتا ہے اتنی نیکی کرو اور برے کاموں کے نتائج سے بھی خبردار کیا کہ اگر برے کرو گے چیزیں جیسے شرک وغیرہ کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا پھر پانچویں چیز سب کے ساتھ یہی ہوا کہ امیروں نے جو دولت مند لوگ تھے انہوں نے سرکشی کی تکبر کیا اور غریبوں نے ساتھ دیا ان کا امیر نے ان کو جھٹلا دیا تکبر کی وجہ سے پھر چھٹی چیز اس میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کی بھی کیا تھی وہ مخالفت ایک تو ان کا مذاق اڑایا گیا کبھی جادوگر کہا گیا ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے تمام وسائل انہوں نے کام میں لائے کہ کسی طرح ان کو اذیت دی جائے تکلیف دی جائے اور دھمکیاں بھی دیے پیغمبروں نے ہمیشہ یہی کہا ہماری دعوت قبول نہیں کرتے ہو تو کم از کم ہماری موجودگی کو تو برداشت کرو دعوت نہیں قبول کرتے تو پھر کیوں ٹارچر کر رہے ہو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی وہ لوگ ٹارچر کرتے تھے اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے تھے یہ جو انکاری تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو بستی سے نکال دو یہ جو نبی بڑے بڑے باتیں اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں غریب ٹائپ کے ان کو بستی سے ہی نکال دو یہ لوگ رسولوں کو بستی سے نکالنا چاہتے تھے تو اللہ نے ان تمام لوگوں کو کیا کیا انکار کرنے والوں کو دنیا سے ہی نکال دیا تم میرے رسولوں کو بستی سے نکالنا چاہتے ہو تم کو میں اس دنیا سے ہی نکال دیتا ہوں تو اللہ نے ان لوگوں کو ختم کر دیا تباہ کر دیا نکال دیا اس دنیا سے یا پھر کیا کہتے تھے ان کو سنسار کر دو پتھر مار کے ختم کر دو پھر دیکھو نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیش آیا وہی سبھی نے جو کیا سب کو برباد کیا گیا ختم کیا گیا صرف ان کے کچھ لوگوں کے تو نشانات موجود ہیں کچھ کے تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ تمام جماعتیں جنہوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ان کو کوئی نہیں بچا سکا ان کی آواز کسی نے نہیں سنی پھر رکو نمبر الیون ہے اور اس جز کا آٹھویں جز کا آٹھویں پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے جس کا کنٹینیوشن اس رکو کا ہم نوے پارے میں دیکھیں گے آیات نمبر ایٹی فائیو سے لے کے نائنٹی ٹو تک جس میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے یہ سیم کنڈیشن ہم لوگوں کی بھی ہے یعنی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا آج مسلمانوں کے ساتھ وہی یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو بستی سے نکال دو ان کو ملک سے نکال دو ظلم کر رہے ہیں اب بتایا جائے گا کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ اور بہو ہو بہو ویسی چیزیں ہو رہی ہے بہرحال جب قرآن پڑھیں گے نا قیامت تک کے جو سولوشن ہیں اس کے اندر موجود ہیں یاد رکھیں اتنے سارے جو نبی آئے ہیں ان میں سے اب شعیب علیہ السلام کا ذکر شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی پہنچ چکی ہے ناپ تول پوری کرو ڈنڈی نہ مارو کیونکہ یہ جب پیسے لیتے تھے تو پورے لیتے تھے اور جب کوئی چیز دیتے تھے اس کے بدلے تو کم کر کے دیتے تھے تو ڈنڈی نہ مارو اور قرآن میں آتا ہے نا الدین متفقین ہلاکت ہے وائل ہے ان کے لیے کن کے لیے جو ناپتول میں کمی کرتے چھوٹی سے چھوٹی بھی کمی کرتے ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ملک میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو تمہیں لگتا ہے تم ایمان والے ہو تو پھر اصلاح کرو خرابی نہیں کرو فساد نہیں پھیلاؤ اور ہر راستے پر بیٹھ کر پہلے ایمان کا جو حق کا راستہ ہے اس کو نہیں روکو اور ٹوکو ان کو دین سے نہیں روکو دین کے کام سے آزان دینے سے نہیں روکو عبادت کرنے سے نہیں روکو یاد کرو تم قلیل تعداد میں تھے کم تھے تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر بنا دیا تھے کتنے اور ہوئے کتنے ایک بھی گرو تمہارے گروپ میں سے کوئی اللہ پہ ایمان نہیں لایا اور نبی کے رسالت پہ ایمان نہیں لایا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تم جو جو کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں کس کے سامنے کیا کر رہے کس کے پیچھے کیا کر رہے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا آٹھواں پارہ ایٹ کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین